حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کلمات سب سے افضل ہیں جس کلمے سے بھی شروع کرو کوئی حرج نہیں سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو گیارہ